مکرمی حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد مدثر حسین شاہ صاحب متضل العالی متضین سنت علیہ جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد ملازم حسین صاحب خطیب گاؤں فتح آباد لاہور جنہوں نے حال کے اندر ماضی قریب کے اندر دستار فضیلت حاصل فرمائی انہوں نے اپنے اس گاؤں دے رفقا معامنی دوست احباب دے تعاون نال اج دے مبارک جلسے کا اہتمام فرمایا ہے اللہ وجل شانہ سب کی خدمت شہادت کا سامان بنا محترم چند دن تو متعدد مقامات اتنے ناچیز نے کہ کیا خاص موضوع تحریک ولی اللہ کی حقیقت اور اس کا پس منظر پیش منظر زیر تیاری جو بھی مکمل ہوئے گا کسی جگہ سے پیش گا اس اعلان اور وعدے دار ایفا اج دے اس مبارک جلسے کے اندر کرنا اج کا موضوع یہ ہوئی تحریک ولی اللہ کی حقیقت اور اس کا پس منظر اور پیش منظر عنوان جڑا ہے مشکل الفاظ سے جی تھوڑا جہ اس کو آسان کرنا حضرت حجت الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قطب الدین احمد رضی اللہ تعالی عنہ قطب الدین احمد ولی اللہ حجت الاسلام محد سے دلوئی اللہ تعالی ان ہو دنیا عرب و آجم کے اندر ایک معروف شخصیت اور ایک بہت بڑے عظیم روحانی علمی خاندان دہلی دے بے وشال چشم و شراب انہوں کی شخصیت محتاج تعارف نہیں دی تحریک کی سی ہو گیا تحریک ولی اللہ کی حقیقت دا مطلب اس تحریک دا پس منظر یعنی کیا مطلب کہ اس تحریک جڑی انہیں شروع فرمائی اس دا پیچھے ویکو سلسلہ کتنے جڑتا ہے وہ پسمن اگے دا سلسلہ پھر اگے کنا حضرات وچ چلتا رہا ہے اور جنہ حضرات چلے وہ کون حضرات سابقین کون سن سن کون سابقین جو تاریخ کیویں سی اور تاریخ سی لاہکی سابقین ویکھو گے وہ پس مندر بن جائے گا لاحقین ویکھو گے تو پیش مندر بن جائے تو یہ مطلب ہے ایسا اس موضوع دے اندر تین چیزاں بیان کرنی ایک خود تحری دی حقیقت بیان کرنی ہے کہ وہ تاریخ ہے یعنی وہاں دینی کوشش اور فکر و عمل جڑا جہاں سے اصل ارف کہہ رہے ہیں انہوں نے تمام تر دینی دنیاوی لحاظ خصوصاً اصل دینی لحاظ میں ویکنا دینی لحاظ نال دی کوشش اور انہوں دا فکر و عمل جڑا سی وہ کی سی سنت و جماعت دے مطابق سی سنیا دے مطابق سی سی کی یہ ایسا حقیقت بیان کریں گے انہوں کے بزرگوں پیچھے کھولیں گے انہوں دے اولاد سے انہوں کے شکیردوں کھولیں گے تین چیزاں اولنیا تو موضوع پورا ہونا یہ تو ہو گیا موضوع کے اروان کے حوالے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس موضوع کی حاجت اور ضرورت کیوں پیش ہے سمجھ لیے گل تو بھائی اس کے پیچھے کا بہت بڑا عظیم مقصد ہے بہت عظیم مقصد ہے وہ کی کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ اولاد وچوں ایک شخص اسماعیل دہلوی کے ایسا پیدا ہویا جس نے مخصوص دنیا کے اندر معروف تحریک جس کو تاریخ نجدیت انہوں نے متعارف کرایا اس تاریخ نو متعارف کرا دیا انہیں چیزاں جیڑیاں اس تحریک دے اندر امتیازی نے جنہ کی وجہ وہ دوسرے تو ایک نمایاں اور مخصوص شکل وضع حاصل کر جاتی وہ ہے تشریق و تبدیل تشریق و تبدیل اہل اسلام یعنی مسلمانوں مشرق سے لفظ مشرق کہنا اور بدعتی کہنا ظلم و زیادتی کے ساتھ دہنی کے ساتھ دلائل اور حقانیت سے ہٹ کر دو چیزوں لے کے اسماعیل دلوی نے ان علاقوں مسلمانوں خوب اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کہ مشرق بھی آخیا بداتی بھی آخیا اور جی وہ تاریخ یہ فتوا لا کے مسلمانوں واجب القتل سمجھتی سی انہیں بھی خوب اپنے اس فتوی کی شاخ کی یہ جڑی تاریخ ہے نا کیونکہ یہ شاہ ولی اللہ سے دے گھرانے دے ایک فرد تو نکلی تو کچھ لوگ جڑے اس نئے دہلوی کے پیروکار بنے انہوں نے یہ کوشش کرنا شروع کر دی کہ یہ تاریخ نو شاہ ولی اللہ جا جوڑیے تاکہ ثابت ہوئے کہ کیونکہ شاہ ولی اللہ اور انہوں دا خاندان شریف جڑا ہے وہ پورے ہندوستان دے اندر علوم اور روحانی فیض کے اعتبار نال انتہائی مؤثر اور مشہور ہے انہوں کا نام ہے لہذا جدو اس مبارک خاندان سے ان بزرگوں اس تاریخ نو جوڑا گے اور ثابت کریں گے کہ یہ تاریخ بالکل وہی ہے جی شاہ ولی اللہ دی سی پھر ساڈا اصل رسوخ مضبوط ہو اسی پھیل جا گے سانو قبولیت عامہ حاصل ہو جائے گی اور سڈا جڑا مقصد ہے وہ بالکل پورا ہو جائے گا آسانی نہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس اسماعیلی تاریخ کو ولی اللہ ہی تاریخ بنانے کی یہ کوشش کی تو کتابیں لکھی گئی سب کچھ ہوا اب تک لکھی جا رہی ہے بہت کوشش کی جا رہی ہے لیکن جس وقت ناچیز نے اس کوشش نو جا پڑے پھر غور کیتا ہے ایک طرف سڈے جلیل القدر مشاعر جڑے نے حضور سیدنا تاجدار تاجدار جیسے وہ اس خاندان دہلوی دے انتہائی موت نے حجت اور سنت پیش کرتے ہیں اپنی کتابوں میں جگہ جگہ سے تاجدار لکھتے ہیں حجت الاسلام اسلام شاہ بلی اللہ نے یہ لکھا شاہ بلی نے یہ لکھا شاہ بلی نے لکھا میں آخیا بھی یار ایک گل کدھر جاتی سڈے بزرگ انہوں اپنے شمار ہوسے انہوں کی گنتی کوشش کی جا رہی ہے تو میں تحقیق کرا کہ حقیقت کہڑے پاس ہے عجیب گل یہ کہ اصا اس سائے نا مشکون جیڑی ہے اس دے یہ اثرات اور نتائج اپنے بھی ویکھے کہ خاندان خاندان خاندان ولی اللہ خاندان ولی اللہ جیسے عظیم بزرگاں سنی حضرات بھی بعض تھوڑے بد گمانی کا شکار ہونا شروع ہو گئے اس کی وجہ کہ آپ کی طرف منسوخ کتاباں جہیا ہیں انہوں اندر بعض گلا ایسا ملتی نے کہ جتوں بندہ ایک بار ہل جائے تو انہوں بدگمانی بھی کسی حد تک بڑھنی سی لیکن حقیقت جوئی حقیقت نو تلاش کرنا بہت بڑا کام آ بہت مشکل کام آ یہ کام جدو شروع کیتا ہے تو پھر جا پتا لگا ہے کہ جنا کی بنا نے بدگمانی انہوں رکھی جاتی ہے انہوں کی کوئی حقیقت نہیں اس خاندان مبارک نام جس بلا جنا غلط نظریات جڑے غلط نظریات ہیں انہوں دی اس مبارک خاندان کی طرف نسبت جیڑی کیتی جاتی ہے اس دی حقیقت کوئی نہیں حقیقت ہو رہا الحاقات عبارتوں ہیں بعض الحاقات کی ہیں کوئی زیادتی ہو گئی ہیں ورنہ شاہ صاحبان اور مبارک خاندان دے عقائد احمد بالکل سولہ آنے صوفیاء اولیاء کاملین اہل سنت و جماعت کے بزرگ آ رہے تھے توجہ ذرا میری گل تو ہوڑ تحریک اسماعیلی اور تحریک ولی اللہ دا فرق جڑا ہے یہ ظاہر کرنا بہت ضروری سی تاکہ سڈے سنگی یعنی دوسرے لفظ سنت و جماعت کسی مغالطے دا شکار ہو کے بزرگوں تو بازن نہ ہو جان یا پھر اپنا عقیدہ نہ چڈ بیٹھن انہوں بچاو واسطے نہ چیز نے ضروری سمجھا کہ یہ تحقیق کر کے سابت کرا کہ ولی اللہ بہت سے دل بھی دی تے وہ دوسرے بچوں نکلنے والے دی زمین آسمان کا فرق انہوں آپس کسی طرح بھی جوڑ نہیں توجہ ہے میری اس تقریر نو یہ تمہید مشکل ویخ کے تے تسا یہ نہیں سمجھنا بھی ساری ہی اسی طرح لہذا ست ہی زین دے بندے ست ہی زین دے بندے جہے بال قصہ خانی اور سر شیرا نو پسند کرنے والے نے وہ منہ نگ چڑھا کے تے جان کی کوشش نہ کرن اگر تر بھی جان گے تو میرا کو پاسا تھوڑا ڈگ پینا سی ز میری گل ہی نہیں انتہائی انتہائی درد اور سمجھ رکھنے والے لوگ جڑے نے وہ ناچیر دے موضوع اور توجہ کرنے اور انشاءاللہ شاء کیونکہ میں جو بول رہا بولنا چاہتا وہ خالی تڈے واسطے نہیں وہ پوری دنیا واسطے دنیا سن کے اس موضوع جی نہ ہلے تو پھر دنیا ہل جانی ہے کہ یار ہے یہ جی ہوا عزیزان گرامی توجہ ذرا شاہ ولی اللہ رضی اللہ تعالی انہو دی مبارک تحریک دا خلاصہ یہ ہوئی کہ جو سڈے سابق صوفیاء فقہ علماء اولیاء عقیدہ رکھتے آئے اور ہدایت کرتے آئے اور ہدایت سے چلتے آئے شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مکمل خاندان ویئن ہی وہی کچھ کرنا ہے اور شاہ صاحب نے اپنے خاندان اور اپنی اولاد اس شہر نو اگے متعارف کرایا یہ خلاصہ ہے شاہ صاحب کی زندگی پاک کا یہ خلاصہ ہے کہ جو کچھ سڈے اہل سنت و جماعت دے صوفیاء اولیاء علماء فقہا محدثین عقائد و آباد رکھتے سن شاہ صاحب وہی رکھتے سن اور اگے انہوں کی ترمی کو شادی شاہ کی کوئی مخالفت ثابت نہیں ہوتی گل سمجھا جی شاہ ولی اللہ محدت سے دلوی دی تحریف یعنی عقائد و آماد اگے متعارف کرائے اور زندگی اندر جس سے زور دیتا ہے اور زندگی مقصد بنایا ہے کچھ جو سارے سابق پہلا بزرگ کرنے لگے آئے نے انہیں کوئی نو شہ نہیں دیتی زیل چ رکھنا نو شہ کوئی نہیں دیتی مجال شاہ صاحب رحم اللہ مسلمانوں مشرق اور مسلمانوں پتا مذہب آل سنت و جماعت کے بزرگوں کافر مشرق بد مذہب آخر کی ضرورت انہیں کی ہوشا و کلا کر دے اپنی زندگی یا اپنے بزرگوں کی زندگی کے کیوے فتوے لاؤنے سن گل سمجھا جی اپنی زندگی اور اپنے بزرگوں کی زندگی کے اتنے وہ فتوے کیوے لاؤنے سن انہیں اور میں بھی دعوی کر لگا گور نال سمجھنا شاہ صاحب کی زندگی نو پڑیا ہے جدو پتا لگا اول تھا آخر اللہ نہج واحد ایک طریقے پر چلتی رہی یہ نہیں کہ شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نو پہلے دن زندگی دے اوائل اور ابتدائی دنوں دے اندر کچھ ہور درمیان چور آخر چور نہ شاہ صاحب رحم اللہ اپنے والد گرامی تو تربیت پائیے اور والد گرامی خود کامل شخصیت سن خاندان جتنے بھی نسبت رکھتے سن وہ ہی خاندانی افراد کامل اکمل مکمل سن لہذا شیخ عبد الرحیم نو ہدایات و جماعت والی وہ مکمل پچھوں لبھی جی میں انہوں لبھی وہ میں اپنے پتر نے دیتی ہے پتر نے کے اپنی اولاد نو دیتی ہے اپنے شکیتا تلاوت اور متعلقی متوسلی نو دیتی ہے لہذا شاہ صاحب کی زندگی کا صحیح مطالعہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی مکمل زندگی ایک طریقے سے ہے یہ نہیں ابتدا ہو درمیان ہو آخر چور جی علامہ اقبال کے بارے پڑھنے چاہتا ہے اور باقی اسی طرح ہے ابتدائی زندگی چور درمیان چور آخر چور نہ یہ مقبے مبارک خاندان کاملی خاندان سی اس واسطے یہاں تو جو کچھ لب جائے وہ ایک ہی سودا لب جائے یہ نہیں کہ اج کچھ تے کل کچھ چڑ دیتا ہوئے رجوع کیتا ہوئے نہ الحمدللہ ہمیشہ پہلے دن تو آل سنت و جماعت سوفی درمیش سن پکے سنی پہلے دن جو سر درمیان سر آخر جی سر جو ہے سبحان اللہ پھر سمجھنا میں پوری بصیرت نال اور پورے چیلنج نال گل کر رہا جی کر رہے مینو الحمد للہ اپنے مطالعے ایک ناز ہے اس مقام سے کہ میں جو بیان کر رہا ایڈی بصیرت نال کر رہا کہ زمین کا بندہ یہ چیلنج نہیں کر سکتا اللہ کے فضل و کرم نہ اللہ تعالی دے فضل و کرم کرما اللہ تعالی دے فضل و کرم فضلو توجہ ہے پھر سمجھا جی ایک نقطہ سی پتہ نہیں یہ کتنے سوال اٹھن والے کا جنہوں سوال مقدر کہ وہ دے گیا جی اگر میری اس تقریر سے حاشیہ چڑھایا جائے تو خود ایک کتاب لکھی جا سکتی جی یہ خطاب بھی حواشی کا محتاج ہے سمجھانے کے لیے کیونکہ میں یہ سوالوں کے جواب دے رہا کہ جڑا میرے جا مطالعہ کرے گا جا کے مطلع ہوئے گا کہ میں اشارے کی جا تو یہ اشارہ کہ آپ کی زندگی اللہ جی واحد ہے ایک ہی طریقے پر ہے ابتدا ہو درمیان آخر ہو یہ اختلاف آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی تربیت اور تعلیم کرنے والے کامل تھے نہ کوئی پد مذہب تھا نہ کوئی پریم تھا جس نے کوئی پد مذہب تربیت تعلیم کرتا ہے جی اقبال آ گئے اس میں پٹ مذہبوں کے ہاتھ اقبال آ گئے سر بد مدما چہلا بےمانا سالما کے ہاتھ تو انہوں نے آپ کی زندگی نو خراب کیتا آپ فکر نو خراب کیتا تو آخر پہلی ابتدائی ایام اوائل زندگی کچھ درمیان کچھ آخر جا کچھ پہنچے شاہ صاحب نہیں انہوں کا خاندان دو روحانی عظیم خاندانوں تو فیض یافتہ سی کنا تو ایک تو ایک نقش بندیاں آپ نسب دے لحاظ خاندانی نسب برادری دے لحاظ آپ اولاد نے فاروق آزم دی ہاں ہاں آپ نسب آبائی جانا لے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ہو سرکار جیوے حضرت سیدنا فاروق اعظم فاروق سر حق و باطل میں فرق کرنے والے تھے اسی طرح حجت الاسلام شاہ ولی اللہ بھی حق و باطل میں فرق کرنے والے وہ فاروق اعظم تھے یہ فاروق اصغر تھے وہ بھی فاروق یہ تھے یہ بھی فاروق ایمان جو میں کہہ رہا پوری بصیرت اور پوری صدر کہہ رہا پوری بصیرت نال کہہ رہا توجہ ہے جی۔ میرے مشکل الفاظ میں جان کے میں علمی الفاظ بولن دیا اس واسطے کہ اج تک میں بہت نزول کر کے بولتا رہا بہت نزول کر کے ساتھی تو سادی جتنی زبان بولتا رہا اتر کے بولتا رہا علمی لفظ بولتا تسان لیڑے جھاڑ کے بھج جانے سن پتہ نہیں کی ہے جہی لفظ میں استعمال کرنا ہوا پہ ہاں جی لیکن آج میں نزول عروج دو میں ملا کے بولا گا خالی آپ میرے مخاطب نہیں کچھ اور بھی دوسرے ہیں ان کے لیے عروج چاہیے اور جو آپ ہیں آپ کے لیے نزول چاہیے توجہ ہے تو میرے عزیزم غور سننا سمجھنا قربان جاوا آپ کا نصب شریف فاروقی ہے اور فیض چشتیاں تو بھی نقش بندیاں تو بھی آپ دے والد گرامی آپ دے والد گرامی وہ سارے سلسلے فیض یافتہ سن شاہ صاحب نے بھی سارے سلسلے فیض پایا ہے خصوصی نسبت جہی شاہ صاحب کے خاندان ابا جی دی طرفوں ابا جی دی طرفوں چشتیاں دی مختوب جہانیا جہاں گشت دا فیض آیا ہے مختوب جہانیا جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قربان جاوا حضور سیدنا شیخ السادات سند السادات بخاری سیدہ دی سند جنہ تو لب ہے بخاری سید جتوں مور لواندے نے وہ ہے سید جلال الدین بخاری اوچوی سرخ پوش رضی اللہ تعالی نو مخدوم جہانیہ جہاں کا گشتاب دی اولاد شریف ہے ساری روئے زمین جس کو کہتے ہیں پس ساری روئے زمین کی آپ نے سیر کی ہے اور ہر علاقے کے ولی سے فیض پایا ہے انہوں نے خلیفے اندر ایک عظیم شخصیت دنیا کے اندر مشہور ہے شیخ اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی نو قربان جاوا انہوں کا ذکر خیر خود ایک موضوع مانگتا ہے اتنے بڑے بزرگ ہوئے تو یہ مخلوم جہانیا جہاں گشت دے سلسلے میں چشتی فیض انہوں نے گھر آیا ہے اور مجدد الفی ثانی دا مرشد خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا فیض نقش بندیاں دی طرفوں نقش بندیاں دی طرفوں نقش بندیاں دا فیض باواسطہ باقی بلا وہ شاہ ولی اللہ دے گھر چیا تا کر کے کٹر قسم دے صوفی نے جی کٹر قسم دے درویش دے صوفی نے ہاں جی یہ روحانی نسبت روحانی فیض روحانی طریقے روحانی فرقے روحانی لباس روحانی سنگا آپ فکیر دیا لیندے لگے آئے نے توجہ نہیں فرمائی نے جی۔ تو صوفی یہ آگے حوالے کے دیا گا لینے لگے آئے نے تو صوفی ہو گئے تو صوفی ہو گئے اور پھر فقیر بے مثال آپ کا تفقو امام تہاوی دے نار ہے میری گل سے غور کرنا ذرا آپ محدث بھی ہے فقیر بھی ہے نصیق النظر بھی ہے اور ایڈی ایڈی وسیع علوم اسلامیہ چ نظر رکھنے سر جی سارے سابقی محدثین فقہا ہوئے نے وہ ہنفی بھی کہیں سر آپ ہنفی بھی ہے سن لیکن انہوں دی انہوں دی وسیع علمی نظر جتھے جا ٹھہرتی سی اتباع کر لیں سن ہاں جی میں امام کفال مروزی تو اسلام غزالی وغیرہ اس طرح کے لوگ جس طرح چلتے سن علم دے دے اندر اندر حدیث دے اندر شاہ صاحب اس طرح چلتے سن جی یعنی دوسرے لفظ محل یہ طریقہ نہیں سر آپ اپنا دے محل یہ طریقہ نہیں سر اپنا دے ایکو ہی امام سے رہ جان نہ آپ ہر امام والا پاسا لے لیں سن خصوصاً اس وقت جس وقت روحانی فیل لین کی واری آتی سی نا نسبت ہر پاسے یہاں دے ابا جی بھی قائم کر لیں سڑے بھی کر لیں سن امام احمد والے پاسے ادھر بھی چلیا جانا تے نفل انہوں نے طریقے کے مطابق ادا کر لینی کیوں فرما سن تاکہ فیض امام احمد کا بھی آ جائے امام شافی کا بھی آ جائے امام اعظم کا بھی آ جائے امام مالک کا بھی آ جائے جس طرح کہ حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ گھر لے کے توجہ کرا ہے ہنفی سر خاندان سارا ہنفی سی سارا خاندان ہنفی سی ہنفی قسم کے ہنفی سر لیکن خدمت حدیث کے حوالے سے اور حدیث کے اندر تلیب النظری کے حوالے نال آپ سرکار یہ بھی کر لیں سر کہ حدیث کی اتباع بھی کرنی لیکن کسی نہ کسی امام کی اتباع اور تکلیف ضرور رہتے سن دین ہاں، چ رکھنا یہ نہیں کہ امام کی تکلیف تو باہر نکل جانا آخر مشرف بہت بلند ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو جو لوگ وہ پچھلے امام علم نہیں رکھ جی اصا لوگ ساحت ضروری ہے سب پابند رہنا کسی نہ کسی امام کا پابند رہنا ہے ہر حال پابند رہنا ہے سانو ایسا ہی نہیں این طاقت ہی نہیں کہ اصا جا کے دلائل دے پہنچ کے پھر اصا امام کی اتباع دلائل سامنے رکھ کے کر لئیے اسی اس درجے دے نہیں لیکن شاہ صاحب اس درجے دے ہے سر امام دی اتباع کرتے سن امام دی دلیل تک بھی پہنچ جاتے سن دلائل کے اندر آن کے پھر محاکمے جی ہوتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہوں سن فیصلہ بھی کر لیتے سن یا دلیل ایسے امام دی دلیل اچھی ہے ایس کی کیویں ایس کی کیویں بارہ او آلہ درجے دے جڑے علماء حضرات گزرے آپ انہاں دے وچوں سن لہذا اس تو یہ سمجھ لینا کہ آپ تقلید کے خلاف سن آشا و کلا آشا و کلا جس میں اگے بیان کرا گا پھر ویکنا بولتے نہیں جی تو آپ دا طریقہ فکا والا سی جڑے آئما دی اتباع کرتے سن دلیل مد نظر رکھ کے کرتے سن توجہ ہے بولو بولو <laughs> موضوع پریشان تو نہیں کر رہا تا امتحان ہونا ہے اج ویکنا میں اتنا چیز جو کچھ دتا ہے شور کنا آیا بہت گر کے ترڈے کلام کرتے رہے اسی آلمانا لفظ بول کے تے پلے کر دیں توجہ ہے نا توجہ نال بولو سبحان اللہ یہ میں حالت تمہید کے اقتدار بیٹھا ہے جی جس لیے میں ہوں اگے زو کے چنا تو پھر ویکیا جی پھر تھوڑی نیندر اڈنیا کھے ہلے میں مڈ بن لوا گل میں کر لوا ابتدائی تاکہ جو اگے کہنا چاہنا وہ سمجھ آؤں گا جا توجہ بولو سبحان اللہ تو بھائی ہوں خلاصہ یہ نکلیا کہ آپ پچھلے بزرگ جی میں سڈے گزرے ان بزرگوں کے سمجھو ان کے مخالف یہ کسی شخصیت کا نام اللہ نہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں چھ سو سال کے علماء پہلے کافر اور مشرق گزرے ہیں یہ ان میں سے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے یہی ہے یہ یہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے گزرے ہیں ہم ان کے ساتھ میں ہم ان کے خدام ہیں ایسا انہوں نے فیصلے خوشا چینا اصل انہوں نے سیٹے چک چک کے اپنا گزارا کر لیے لیکن یہ اور بات ہے رسول اللہ کا فیض جو اتنے پہنچے ہے آہا جو غیبی فیض پہنچیا وہ بھی عجیب ہی پہنچیا تھی سنو گے سارا کچھ ہوں ادھر ویکنا ایک پاسے اے تحریک کی مطلب ایک پاسے یہ کوشش ہے کیا کہ مسلمان مشرق بداتی نے ایک طرف کوشش ہے لیکن ہم یہ ثابت کریں گے شاہ صاحب کی یہ کوشش تھی کہ مسلمان مشرق اور بدعتی بد مذہب نہیں ہے اہل سنت و جماعت بالکل صحیح ہے جی ہاں بعض اور بے علم لوگوں کے عمل پر تنقید یہ ہمیشہ ہر دور میں علماء کرتے چلے آئے یہ شاہ صاحب کا خاصا کیا ہے یہ ہر دور کے اندر ہوتا رہا ہے لیکن ادھر دیکھو چیڑے ایمان غیر ہی کتاب جو ہے اس بے اندر خامی ہوئے شرک آخیا گیا یہ پتا میں صرف اپنے اس موضوع اندر اندر کرا کراگا کہ وہ شاہ صاحب کے گھرانے میں بھی موجود ہے اور شاہ صاحب کے کول بھی وہ سارا کچھ موجود ہے کہ شاہ صاحب نے انہوں کا شدید رد بھی کیتا ہے لہذا شاہ صاحب بل نسبت کرنی کسے ہو جائے غلط عمل دی اور غلط کوشش دی غلط تحریک دی کہ جی مسلمان ہے لوگ مشرق کے بعد مذہب کہندے سر بدعاتی کہندے سر یہ ظلم ہے سراسر ظلم ہے شاہ علی اللہ نالے دا کوئی تعلق نہیں توجہ ذرا ہوں سب تو پہلا اے تحریک ولی اللہ دی حقیقت پہ آ گئی سمجھ خلاصہ نکل آیا کہ جو پیچھے بزرگ تاریخ چلائی نے جو انہیں خدمت سر انجام دیتی نے شاہ صاحب نے وہی کچھ کیتا ہے جیڑے عقیدے اور عمل اتنے پیچھے لوگ ہوں سن بزرگ سارے اور اگر وہ پھیلانے سن شاہ صاحب نے وہی کام کیتا ہے شاہ صاحب نے ہاشا یہو کلا کوئی یہ کیتا کہ انہوں تو ہٹ کے انہوں نے کوئی نوی روش اختیار کی ہوگی انہوں نے کی ہو گئے ان کی تحریک کی حقیقت وہی ہے جو ہمارے تمام بزرگوں کی تحریک کی حقیقت ہے ہے قربان گل سمجھ آ گئی حقیقت ولی سرکار دی خدمات دی حقیقت کی جو بابے فریدیا خدمت سن جو مختوم جہانیاں جہاں گشتیاں سن جو بہت جکریاں ملتانی دیا سن بیماری آپ نے پیش فرما چڑیا آخر آخر اللہ باد شریف مولا صلاحیت قابلیت بن سمیا رکھیا نے لیکن یہ دلالے مقصد نہیں کہ حقیقت وکری وقری اعلان خدمت اوہی نے کوشش اوہی نے عقیدہ اوہی ہے عمل اوہی ہے گل ساری پرانی ہے رنگ اپنے نام چڑھایا ہے رنگ نواز چڑھایا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ علوم روحانیت جی نوازیا سی رب کی شان ہر دور کے اندر نویں رنگ آخا ہے اللہ دی شان ہر دور کے اندر جی شکل نمیا بنا پچھلے نہیں اسی طرح ہر دور کے اندر اللہ تعالی صلاحیت قابلیت ذہن روحانیت ونس ونیا بنا شاہ صاحب نے اپنی قابلیت کے نام اپنی استعداد کے صلاحیت بے مثال کے نام سارے آخر سنت جماعت کے بزرگوں کی یا مذہب اس مذہب کی خدمت فرمائی ہے کوئی نو مذہب شیخ نے نہیں دیتا ایک پاس ہوں امام اہل سنت کی خدمت ایک پاس شاہ ولی اللہ کی خدمت اگر اگر کلیات جنوں کہتے نے دے اندر اگر متفق نہ ہو ظلم عظیم کلیات میں کیوں آخر بعد جزیات آخر ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی اضافے اضافے تو ہوتے ہی رہتے ہیں جی لیکن ان سے فرق نہیں ہوتا فرق کلیات کے اختلاف سے ہوتا ہے قربان جاوا امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ہو آپ کا مذہب شاہ ولی اللہ آپ سے پچھلے اگلے سارے مذہب ایک کیے امام اہل سنت جو مذہب پیش کیتا ہے اگر وہ پڑھو تو شاہ ولی اللہ لگے گا جی شاہ ولی اللہ پڑھو تو اعلیٰ والا لگے گا جو ہے اس تو علاوہ کہنا ظلم ہے اس تو علاوہ کہنا ظلم ہے زیادتی ہے سجنا توجہ ذرا رکھنا ہوں جو میں بیان کرنا اس اور مراجع یعنی اصل حوالے کی اصل حوالے دس دین تاکہ بھی یا کسی ہو تو تحقیق کر لیں اصل حوالے تحقیق کر لیں توجہ ہے ایسے حوالے دس نالے میری گل مضبوط ہو جائے گی سنت پکی ہو جائے گی میں جو بھی پیش کرنا ہے توجہ میں جو بھی پیش کرنا ہے شاہ صاحب دی ہاتھ دی لکھی کتاب وہ پیش کرنا ہے اور وہ بھی انہوں دی آخری عمر دی شاہ صاحب دی اپنے ہاتھ دی لکھی اور وہ بھی آخری عمر دی آخری عمر دی کیوں تاکہ کوئی یہ نہ آخ جی پہلو ہو سن درمیان چور سن آخر چور سن توالے جڑے لینا پھرنا یہ آخر دے نہیں لہذا آخری عمر سن میں آخری لب لیا تاکہ انج اونج ثابت کوئی کر سکے ہی نہ توجہ ہے اللہ اکبر کبیرا شاہ صاحب کی کتاب ہاتھ دی لکھی جہد اندر شاہ صاحب نے اپنے اپنے بزرگ اپنے استاد یعنی اپنے ابا جی اپنے دادا جی اپنے نینا جی اپنے مامے جی یہ خاندان سارے نو لڑا کے اپنی اما جی کبلا انہوں دے ذکر خیر نانی جی کبلا ذکر خیر پھر اگو اپنے عرب دے استاد عرب دے انہوں استاد حرمین شریفین دے جڑے سن انہوں دے ذکر خیر کیتے پھر قربان جاوا قربان جاوا آخر کے اندر آن کے خود اپنے حالات آپ چ لکھے ہوں اپنے حالات جڑے انہیں آپ لکھے دے نا اتے پھر عجیب گل یہ کہ آپ نے اپنی کتاباں کے حوالے دیتے نے کہ میں اینا اینا موضوعات سے کتاباں لکھ چکیا تے میں اللہ دے فضل لال کلام گلا کر چکیا ساریا جہاں کتاباں نے انہیں حوالے دیتے نے الحمدللہ ہوں تصدیق ہو جائے گی کہ وہ کتاباں پکیاں آپ دیا نے اور وہ پہلو لکھیا نے حالات آپ نے اپنے بعد لکھے ان کتابوں جڑی آپ نے پہلو لکھیا نے اپنی اپنے حالات جو نہ ذکر کیا ہے وہ خجت اللہ ہے مانے گا ہے خجت اللہ ہے مانے گا کتاب اربی اندر نبی پاک دی شریعت اسلام قرآن و حدیث فقہ وغیرہ خود راز تے اسرار تے حکمتاں دے اوپر کتاب لکھی اینو کہندے نے اسرار شریعت علم اسرار شریعت شریعت دے رازاں دی کتاب اے دے اندر راز تے بھید کھولے نے ایس مبارک کتاب کو کئیاں نو غلط فہمی لگی یا پھر دگا بازی لگی انہیں کوشش کی شاہ صاحب ویکیا جی کتاب لکھ کے وہ جی تاریخ بچوں بچوں جی نکلی بچوں جی گھر کے بچوں آئی پٹھی ہو کے نکل آئی یہ جی وہی ہے پھر الحمدللہ میں قسم سداری کر کے آنا اسے کتاب چو چشتی وہ حوالے پیش کرے گا جنہ حوالے مہر لگ جانی ہے کہ شاہ صاحب آخری عمر شریف تک جنوبی ادب سمجھتے رہے جو ہے وہ نام نہیں دسیا انفاس کتاب پرانا چھاپا ہے فارسی دنیا تو کافی مفقود ہو گئی میں پشاور گیا پشاور کا علاقہ پٹھانا کا فارسی نال بھریا ہوں سی وہ بھی خالی ہو جی ہوں انگلش دار پاس زور تا کر کے انگریزی ملا لبتے ہیں کہ انگریزی پیر لبتے آ انفاس العارفین اصل فارسی پرانا نسخہ اسلامی کتب خانہ کچہری روڈ ملتان شہر کا چھپیا غلام مستفا رضوی سعیدی یہ ناشر توجہ ہے انفاس الحارفین معرفت والے لوکاں دیاں خوشبو ہائے ہائے تے انہاں لوکاں دا کی بنے گا جڑے معرفت نو انجی پی دل سمجھدے نے جی کتاب کا نام ہی دستا ہے کہ فقیر درویشا کی کتاب ہے کی کتاب ہے توجہ ہے اپنے والد شریف کو شروع کیا آخری آپ نے ہے بولو اے آخری ورکا ایک سو ستانوے سفے اما بعد میں جد فقیر ولی اللہ بن عبد الرحیم آپ نے اپنے حالات اپنے قلم لکھ دیتے نے اپنی کتابوں کے حوالے دوسری کتاب جیڑی شیخ دے حالات اور تحریک اور مذہب نو معلوم کرنے ہے یہ آپ مامے کے پتر نے ہے جس نے شاہ صاحب مکے مدینے حج واسطے گئے سن سن شاہ صاحب مدینے تو جس نے واپس آئے نے مکے نو پھر زیارت کر کے وہ پھر دساگا کہ جس نے گئے نے زیارت کی سنی سن کے کی سن اس نے پھر گا اس نے فرمایا اس نے فرمایا توجہ اس نے آپ نے فرمایا تو کوئی ہے جہاں میری گلا لکھے جو میں بولنا پیا عرض کی حضور میں شروع کر دینا انہوں نے پھر وہ آپ کے ملفوظات آپ کے حالات شریف لکھنے شروع کر دیتے توجہ اس کتاب کا نام ہے القول الجلی فی آثار الولی کھلیاں گلا ولی یعنی شاہ ولی اللہ کے حالات کا متعلق بہت سوہنیاں پکیا مضبوط کی سختی بہت پرانا چھاپا ہے پڑھیا نہیں جانا فارسی اللہ سوچنے فصل فارسی کی خدمت کر کر کے سانو کچھ پڑھنا آ گیا میں ہزور دس پڑھ بھی سکتا ہے آشا بھی لکھ سکتا بھی لکھ سکنا جی جی توجہ دو کتاباں ہوں ایس کتاب کا حوالہ میں ہے شاہ صاحب نے اپنے حالات جڑے آپ لکھے نے نا ہے بولو بولو بعض یاران عظیم الدین تاریخ یافتن و حضرت والدین جماعت بسیار در حق ای فقیر قبل ولادت و بعد وزت دیدن چنانچہ بعض عائضہ و اخوان و اجلہ خلان تفصیل واقعات وقائے دیگر در رسالہ مضبوط نمودان و آرا و قول جلی مصفا کر فرمایا میرے حالات میرے متعلق بشارت جو کچھ ہوں رہی ہیں انہوں کے متعلق میرے کسی بہت عزیز اور برا نے خاص جلیل القدر دوست نے وہ سارے جمع کیتے نے کتاب دا نام قول جلی رکھا ہے ایک شاہ صاحب آخر لکھتے پے نے یہ مطلب ہے شاہ صاحب دے زبان شریف ہی جو تصدیق ہو گئی کہ وہ کتاب واقعی آپ کے حالات ہے اور جڑے لکھن والے ہیں اس کتاب نو شروع لکھیا ہے جو میں لکھنا پیا وا میں شیخ شیف مخاطا سا ہزور آ لکھا ہے آپ تصدیق فرما دے سر ٹھیک لکھا ہے یہ وہ سوال ہے مقدر کے جواب دے رہا ہوں کہ او بولتی بند ہو جاوے کسی پاسوں کوئی شبہ اٹھ نہ سکے کسی دے دے دے دے دے دے دے دے بولتے نہیں جی توجہ لال بولو سبحان اللہ اچھا ہوں میرے سونے توجہ رکھنا گلا میرے کو میں سویر تک بیٹھا رہا موضوع نہیں پورا ہوا ایسا کچھ میرے کو دبا سویر تک پورا نہیں ہوا ہو سکتا ہے میرے قسط کرنا پڑتا آج پہلی قسط لگاؤں پھر اگلے کسی اور جلسے میں دوسری قسط توجہ ہے اتنے گل سمجھا جو جی یہ تو ہو گیا اصل مساسل اور مراجع مآخر یعنی اصل حوالے جتوں میں جو بیان کرنا لینا ٹھیک ہے اتنے میں ایک شاید دسنا چاہنا جو شاہ صاحب کے نظریات اور عقائد کے خلاف مذہب کے خلاف جو کچھ چل پڑا ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط فہمی میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ منافقت ہے یہ خدا ہی فیصلہ ہے دو میں سے ایک بات ضرور ہے یا مغالتا ہے یا منافقت وقت عرضہ توجہ ہے فریب اور مکاری کی اخیر ہے اس کی وجہ یہ ہے بات کو سمجھنا یہ کتاب ہے ہندوستان کا بہت ہی اپنے حساب مطلق تو نہیں اتنا کوئی بلا بننے والا سمجھنے والا نواب صدیق اصل بھوپالی نواب بھی تھا اور مولوی بھی تھا بڑا وڈا جناب جی مولوی آپ نے شمار کرتا سی کتاب اتاج المکلل اتاج المکلل اس کے اندر صاحب تفسیر روح المانی تفسیر روح المانی لکھن والے امام آلوسی بغدادی دے بیٹے خیر الدین نعمان خیر الدین نعمان حال لکھد اپنی کتاب کہ میرے نال تلک سن انہیں لکھا میرے نال تلک سن ہاتھوں کتابت بھی چلتی سی میرے والوں نے خط لکھیا او سی اسے جماعت دا جیڑی منحرفین ہے وہ جناب انہیں خط لکھیا کہ جی تصور شیخ اور رابطہ شیخ جڑا یعنی عبادت کردیا شیخ شیخ دے دل دی شکل اور سورت دی شکل اور سورت وسا لینا سامنے تصور کر لینا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ان صاحب تفسیر روح المانی دے پتر نے لکھیا وہ منحرف اپنے باپ کے طریقے کو ہٹ گیا سر جڑا ڈوئل مانی والے نے امام نے مفسر نے انہوں نے طریقے تو ہٹ گیا سی انہیں پھر لکھیا کہ دس کی یہ بدعت ہے کی کی نہیں انہیں اگوں لکھ دیتا کہ جی بدعت ہے اور شاہ ولی اللہ نے صاف منع کیا صاف روکیا جس نے قسم خدا دی میں عبارت پڑھی میں انہیں شاہ صاحب کے شکر عبارت نہ لکھ دیتی عربی عبارت لکھ دیتی جس نے اس عبارت لکھی تو میں پڑھی کریم عبادت لکھ رہے ہیں اور حوالہ دے رہے ہیں یہ گلا یا تو عبارت سمجھ کا یہ ملکی نہیں سلاحیتی نہیں پھر امام کا بڑھتا ہے جی ڈنڈی مار گیا ہے جان بوجھ کے دگا بازی کر گیا سیانت کر گیا خائن بھی عالم نہیں ہوتا یا اللہ ہے کہ مقابلے امام حال یہ قسم اور ذات بھی کر کے آنا توجہ ذرا میں گل اگر سے اس کا موقع بعد میں تھا لیکن یہاں پر شروع کر بیٹھا ہوں مناسبت اس سے کہ بھئی حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ سانو اللہ نے سمجھن دا ملکہ دتا ہے سمجھن دی صلاحیت دتی ہن ادھر ویکھ اینے شاہ صاحب دا جڑا حوالہ دتا نا شاہ صاحب دا جڑا اس حوالہ دتا وہ یہ صفحہ نمبر ہے تین سو انہتر اتاج المکل دار القتب العلمیہ بیروت کی سجدہ اس کتاب کی شرح لکھی ہے خود شاہ صاحب رحمہ اللہ دے بیٹے شیخ عبد العزیز نے یہ ترجمہ کیتا ہے دوسرے مذہب نے خرم علی دے خرم علی نے یہ ترجمہ کیتا ہے اس کے ترجمہ بھی بہت توجہ ہے میرے کو ترجمے دلال الفان جمیل ہے افسوس ہے یہ نے لکھیا وقد صرح بالنہی عنها شیخ احمد ولی اللہ محدث دہلوی امام ہاتھ طبقہ و ضعیم ہا و مسلم وقت ہی وہ مجد لقب ویکو لقب دے رہا کہ امام کو شاہ ولی اللہ الحمد للہ جنو یہ لقب دے رہے ہیں میں ثابت گا کہ کٹر سنی خالی سنی بھی نہیں بلے بلے لکھنا بے وقت سر یا نہا شیخ احمد ولی اللہ محدت الدہلوی امام ہادی طبقہ وزعيرها ومسند وقته ومجدد عصره وفرد الملة المحمدية وحكيمها في كتابه القول الجميل في بيان سواء السبيل سمجھ رہا ہے حیاء بھی نہیں آئی کتاب کا نام تو یہ ہے القول الجمیل فی بیان سوائی سبیل سیدھے رستے بیان کرنے سونیا گلا سیدھا راہ سیدھا راہ دستیا انہیں کی آخیا سیدھا راہ دستیا انہیں آخیا چشتی برد وزیفے کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں قادری ہے نقش بندی ہے انہوں نے سلوک کے طریقے نے انہوں نے سلوک کے طریقے نے انہوں نے آخر پتا شاہ صاحب نے فرما کہ یہ کتاب میں لکھی اس گل اتنے کہ سیدا رب مل جان کا طریقہ یہ ہوئی ہے جڑا یہاں فکیر کا ہے یار افسوس ہے مینو سمجھ نہیں لگتی یہ تریلا کہانی کی کہندے نے ایک چور ہونا اتنے ہاتھ دے اتنے دیوا رکھنا اچھا دسدیش کے بکف چلا کے ہاں جی لائٹ چپ کے چوری کرنی توجہ ہے حالانکہ چور تو لکتا ہے آسرا لگتا کدھر فڑیا نہ جا پر پتہ نہیں کی سی کی وجہ توجہ ہے بولو نا القول الجمیل فی بیان سوائی سبیل سیدھا راہ پہ سدے نے شاید سیدھا راہ کہڑا ہے چشتی والا قادری والا نقش بندی والا زور مردی والا تے سیدھا راہ یہ ہو گیا تے پھر ڈنگا او ہی ہے او بول دے نہیں جی دیکھو کی افسوس ہے یار یہ آکھنا کہ شاہ صاحب ڈکیا ہے شاہ صاحب نے روکیا ہے یہ تصور شیب نہ کرے آجے اور میں شاہ صاحب کی عبارت انہیں بھی لکھی ہے وہی میں کھڑنا پیا توجہ نال بولو سبحان اللہ اب کال جمیل توجہ ہے یہ چیز تیتی سفا ہے پرانا چھاپا ہے کتوں کا ہے علی بھائی شرف والی اینڈ کمپنی لمیٹڈ بمبئی کی چھپی بمبئی بڑی پرانی اس کے اندر ہے ساری گل لکھی ہے رب تے قلبے شیخ اب جو ہے رب تے قلبے شیخ لکھ کے ہوں وہی بارت لکھ کے انہیں مطلب کی کٹیا ہے تو میں چیلنج کر کے آخا گا اگر روئے زمین کا کوئی عربی دان او دے مطلب نو صحیح تے میرے نو غلط ثابت کرنا میرا نک وڈ دے توجہ نہیں آئے آپ فرما رہے فلا اللہ کا توجہ اللہ ولا بالتوجه کا کلب کا توجہ الذي وضعه عليه یہ ترجمہ خرم علی خود پہ لکھ گئے مشائق چشتیا نے فرمایا ہے کہ رکن اعظم دل کا لگانا اور گانٹھنا ہے مرشد کے ساتھ محبت اور تعظیم کے صفت پر اور اس کی صورت کا ملاحظہ کرنا آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں میں کہتا ہوں حق تعالی کے مظاہرہ مظاہر کثیرہ میں مظاہر کثیرہ میں سو کوئی عابد غبی ہو یا نکی نہیں مگر وہ اس کے مقابل ظاہر ہو کر اس کا معبود ہو گیا ہے اور اسی کے بھید کے سبب سے روح قبلہ ہونا اور عرش کا شرح میں نازل ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے منہ کے سامنے نہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ہے اس کے درمیان اس کے جملہ کے درمیان بھی اور آ حضرت نے سیاہ لوڈی سے پوچھا تو فرمایا کہ اللہ کہاں ہے تو لوڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا پھر حضرت نے پوچھا اس سے کون ہے اس کہ میں کون ہوں تو اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا مراد اس کی یہ ہے کہ خدا نے تجھ کو بھیجا ہے تو فرمایا کہ یہ ایماندار ہے تو سالک تجھ پر کچھ مدائقہ نہیں یہ اصل عبارت ہے جس سے اس نے سراہتا روکنا ثابت کیا اور ظلم کیا کیا ترجمہ کر رہا ہے یہ تو اے سالک تجھ پر کچھ مذائقہ نہیں اس میں کہ تو متوجہ نہ ہو مگر اللہ ہی کی طرف اور اپنا دل نہ لگاوے مگر اس سے اگر چیاسی کی طرف متوجہ ہو کر اور اس کے اندر اس لیے ترجمہ پہ لکھنا ہے فلاں فلاں علیہ علیہ اور اس کو اتنا پتہ نہیں فلا اور لے سا نق میں فرق ایک ہے جب کہنا ہو کہ یہ حرام ہے منع ہے تو اس وقت عربی میں کہتے ہیں لئی سا یہ تیرے لیے حرکت نہیں تم یہ کام نہیں کر سکتا لیکن جب کہتے ہیں وہ تیلو وہ تیرے تنگی نہیں کچھ سستی نہیں پامے اے کر لو تو پامے اے کر لو دونوں کی اجازت ہے اس لیے عربی چاہتے ہیں فلاح علیک تجھے تنگی نہیں یہ پہ ہم ایک حرم کا ترجمہ کرتا ہے کہ تجھ پر کوئی مدائقہ نہیں کوئی تنگی نہیں وہ جنو حرم ترجمے سمجھی جاتا ہے وہ بھوپالی نو سمجھ نہیں آئی اور لکھ ماریا سو کی اگر شاہ صاحب نے ڈکیا ہے شاہ صاحب سے پہ دستے نے وہ آتے نے بھاوے خدا کا تصور جمال ہے عبادت تے بھاوے مرشد کا جمال ہے نہ فرمایا وہ حرام ہے نہ وہ حرام ہے وہ بھی جائز وہ بھی جائز لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو اتنا تمیز نہیں میں یہ نہیں سمجھتا جی اس کو خیالت کہتے ہیں جی یہ جہالت نہیں یہ کیسے ممکن ہے جس کی عربی کے اندر اتنا کتابیں ہوں اس کو نہاری کا پتہ نہیں ہے کہ کا سیوا کون سا ہوتا ہے یہ خیالت ہے صحیح اور گل سمے انہیں اتنے تو چلو غلط کر لیا سی شاہ صاحب کی ایک اور کتاب ہے جیڑی آپ نے القول الجمیل کتاب جہاں ہونے حوالہ دیتا ہے تو انہیں غلط ترجمہ کی اس تو بعد لکھی ہے اس کتاب تو آپ نے بعد لکھی ہے تو وہی مسئلہ تصور شیخ تے شیخ تے بزرگ تے مرشد تے خیال کرنے والا مسئلہ وہ آپ نے پورا کھول کے بیان کر دیتا میں میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی نظر سے بھوپالی کی نظر سے یہ کتاب نہیں گزری ہوگی نا نا نا نا کیسے ہو سکتا ہے انتباہ فی سلاسل الاولیاء اللہ نے ولیوں کے سلسلے کے بارے وہ بھی لکھی یہ بھی لکھی وہ بھی لکھی یہ بھی لکھی وہ بھی لکھی یہ بھی لکھی یہ اندر بھی وہی سلسلے کے طریقے لکھے نے چشتی کے رب تک پہنچا دے نے قادری کے میں پہنچا دے نے نقش بندی کے میں پہنچا دے نے سور وردی کے میں پہنچا دے نے اس کے اندر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے وہی مسئلے کو کھول کے بیان کر دیا ہے فارسی اردو تو توجہ ہے ذرا بولو یہ ہوں فارسی جی وہ عربی سی چلو آپ کو عربی سمجھ گئی فارسی نے سمجھ ہونی چاہیے کہ دو من تو ویل لیا ادھر کیسی جی۔ آپ فرماتے ہیں ایک سو چار سفا مطلب دیگر آنا سورت مرشد پیش خود تصور کو ہاں ہاں ہاں آپ فرما نے دوسرا مطلب یہ مرشد کی سورت تصویر اپنے خیال چلایا ہے بعد ذکر کو یا پھر ذکر شروع کرے پہلے اپنے مرشد کی تصویر لکھنے چ بٹھاؤ پہلے اپنے مرشد کی تصویر ذہن چ بٹھاوے خیال لاوے میرا مرشد کی شکل ہے پھر اللہ کا ذکر شروع کرے کیوں فرمایا رفیق فریل جو فقیر لوگ ساتھی پہلو لب راہ کے بعد چل راہ در ساتھی راہ پر پہلو لب راہ کے بعد چل جب مرشد کا سمر لیا گا مرشد تیرا مددگار بن جائے گا پھر تو راہ اندر چلے گا کامیاب ہو جاوے گا ترحق کے شان اس واسطے ہی آیا ہے اور رفیق سبت قریب ان آواز ہی آیا ہے وبرائے نفی خواتر اثر تمام دارت برائے نفی خواتر اثر تمام دارت فرمایا جب مرشے سے تصور انہوں نے مالے گا ایک عظیم چیز ہے جو بس بسے خیالات شیطان دے آن دے دے ہی نہیں بول امن بولو اے اگر شرک کی ہویا شرک کی ہویا شرک کی ہویا یہ خیال آپ ہٹا چڑھتا ہے بس بس شیتان نے آدھے نہیں بس بس شیتان نے آدھے نہیں جب مرشد کی تصویر جما لینا ہے بولو جنو خواجہ محمد یار فریدی نے خواجہ محمد یار فریدی خواجہ غلام فرید کوٹ پٹھن والے کا خلیفہ میرا آپ کے پتر کا بھی مرید ہے آپ کا بھی مرید ہے آپ نے اپنے لفظ پیار کیا سنا وا آپ فرماتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہی مٹ گیا دیکھتے ہی مٹ گیا نقش غیر دیکھتے ہی مٹ گیا نقش غیر راج میں شیطان ہے تصویر میرے پیر اور کہہ گیا اور صحیح آیا دیکھتے ہی مٹ گیا نقشے خودی دل سے میرے دیکھتے ہی مٹ گیا نقشے خودی دل سے میرے تصویر میرے پیر کی ہوں کہنا کی چاہتے ہیں فرماتے ہیں جی درویش قرآن چاہتا ہے شیطان آسمان وال چلنا چاہتے ہیں غیب دیا خبر سنن کی خاطر اتو ستارے ڈگتے ہیں تارے ٹوٹ کے پہ جن شیاب ساخر کہ شیتان بجد ٹوٹنا ویخنا ہے تھلے نو ستارا ٹوٹ کے بجتا ہے وہ تھلے نو آ شیاب ساخر شیتان فرما نے شیتان اصمان جان لگے ستارے ٹوٹ پہ جدو شیطان فقیر دے دل کے آسمان بناؤ کا ارادہ کرتے مرشد کی تصویر ستارہ بن کے ہے جو ہے جگ جگہ نقشے نقشے اپنا خیال نہیں رہتا گرشے کے خیال چال صرف رب کا ہی رہ سمجھ دیکھتے ہی مٹ گیا نقشے خودی دل سے میرے دیکھتے ہی مٹ گیا نقشے خودی دل سے میرے راج نے جانا ہے میں شیطان ہے تصویر میرے پیر دی بولو اے فرمایا اے تن میرا چشی جی پہلا شیخ دا فرمان پورا نہ کرا تو پورا سوال بھی ہونا اگے ہوں فرمان دے لے بلکہ حضرت سلطان الموحدین شاہ ولی اللہ میں لکھ رہے حضرت سلطان الموحدین اللہ دے بھروسا رکھنے والے دلی خرحان جڑے حق دا جلال نے شرع دا جلال نے دین دا جلال نے مخدوم مولانا قاضی خان یوسف ناصری قدس سنہ العزیز ایک بہت بڑے بزرگ دا حوالہ انہاں مبارک لقب دینا تو بعد میں فرماوندے نے چنی میں فرماوند واکھے او ان فرماوندے سن کی کہ سورج کے مرشد کے ظاہر دین دا بے شوق مشاہدہ حق سبحانہ و تعالی در پر دیا مغل باپا سورت مرشد کے در خلوت نمودار میں شوق ہم شاد ہے حق تعالی است دے پر دیا مغل شاہ صاحب فرما دے نے فرمایا مولانا قاضی خان یوسف نا صحیح رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرما دے نے مرشد کا مرشد کی تصویر مرشد کی تصویر آنی سامنے فرمایا ایک یہ ہے ایک یہ ہے سامنے مرشد سامنے زیارت کرو تو فرمایا سمجھو خدا تجلی فرمائیے مٹی دے رب نے مٹی دے تجلی فرمائی ہے مٹی دے تجلی فرمائی ہے آپ دل کے اندر وہ مٹی جسم کے اندر اللہ واہدہ شریف تجلی فرمائی ہے پر فرمایا جی غیر بیٹھا ہوئے پیر تو تو تصور لیا ہوئے خیال لیا ہوئے تو منشد سامنے آوے پھر سمجھی بغیر بغیر مٹی دے پردے تے رب نے تجلی کر چکی اگے جی سامنے ہوئے تو سمجھی رب واد شریف دیا شانا پرتے پہ دس دیا شانا پرتے پہ دس دیا جی پیر سامنے نہ ہوئے تو تم یاد کرے تو تصور لیا تو پھر سامنے ہوئے تو پھر فرمایا سب جی ہوں رب دیا شانا بغیر پرتے تو اونج ہی آ گئی ہے بولو مرو اگو شیر دیتا ہے اگو شیر دیتا ہے اللہ اکبر فرمانے نے پہلا دو حدیث دعوے پر دو حدیث پیش کی کیوں کہ ان اللہ خالق آدم خالق آدم آنا صورت الرحمان ایک بمر رہانی قدر الحق در حق کے اردو سے شدہ اگے شیر دیتا ہے فارسی کے اندر کر تجلی ذات خواہی صورت انسان پہ بھی ذات حقرا آشکارا اندروں خندا پہ بھی فرمایا جی رب دی تجلی وینا رب دیا شانہ ویکنا چاہنا ہے تو کسی کامل انسان دے وچ نظر مار تین رب دیا شانہ اتے ہی دس پی میں پوچھنا شاہ صاحب نے خود لکھا شاہ صاحب نے خود لکھا ایسے کتاب جو ہے بولو اس کتاب کے شروع آپ نے لکھا ہے کہ میں اس تو پہلا القول الجمیل لکھ چکیا میں وضاحت کی لہذا ادھر پڑھ لو معلوم ہویا توجہ ہے تکبیر بولو میری نظر آپ سرکار فرما نے میں اس کو پہلا کی لکھ چکیا الکول اور جمیل لکھ چکیا توجہ ہے بر حوالہ پکا ہے کسی کتاب سے میرے جی، جڑے ساتھی نے میرے بات بولتے نہیں جی ہوں شاہ صاحب نے کنہ اور عجیب لفظ ہونا جڑا بولیا ہے نا سلطان الموحدین دا لقب شیخ قاضی یوسف ناسہی واسطے کیوں بولیا ہے تاکہ گل اگے جی پتہ لگے کہ جی میں اگے گل کر رہا ہاں، یہ کئی آخر گے شرک میں آخا یہ لکھن والا توحید والوں کا بادشاہ ہے پھر شرک کالا ہوا اور لکڑ کو نہیں سن سکتے لیکن کیونکہ یہ حکیم لوگ ہیں جو بولتے ہیں تول کے بولتے ہیں ضرورت کا بولتے ہیں قربان جاوا خواجہ محمد یار فریدی نے فرمایا شاہ ولی اللہ نے فرمایا باہو پیر بیٹھے سن انہیں آخیا لے پھر بھی سن لو تاکہ شرک کا سارے دلائی جائے وہ کی ہے فرمان تن میرا اور شی Allah. لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا lọ́tí lọ́rọ̀ lọ́wọ́. اور لاکھ کروڑا حجاں دو منشی دین نو کیوں ودا رہے حج دیا نشانوں کی تجلی نہیں ہوگی جڑی منشی دین نال ہو جاتی ہے آخر مٹ بن دیا پیڑ بنا تو وقت لگتا ہے جو فرمائی گئی اور میں قسم خدا نہیں کر کے آنا یہ حال میں ایک گل سنائی میرے کو نیا گلان نے ہر گل کے اتنے میں تمہیں بچا سکتا دلیل بھی لوہے توڑ دیا گا گل بھی ایسی کرا گا مٹتا بھی جاگا جانا گا تجا بھی ہر رنگ ہونے جی، ادھر معلوم ہوا اللہ نے فضل یہ گل شروع کی شاول سونے بارے جو میں دساگا پوری تحقیق سے سمجھ کے دسا گا جب ایڈے بڑے ایڈے بڑے مشہور مولوی نو غلط ثابت کر کے ہو رہا ہے پھر سمجھ رہا ہے نہ چیز حق سمجھ کے بیٹھا ہے توڑ کے ماری ہے کوئی حمایت نکل آ رہے اگر گل کی تصدیق میرا بندہ رہتا لیکن یہ رہ جانا نہیں ہے رہ جانا ہو گیا آپ رکھ لینا ہو گیا جی یہ رکھ لینا ہے ہے یا متاثر نہیں جی رہ نہیں گیا رکھ لیا ہے اربی سمجھ نہیں سی آئی فارسی دیکھ لیں گا دیکھیے ضرور دیکھیے لیکن ہوں نمبر کنگڑا سن خیر الدین نمان لگے وہ افندی وہ بغداد والے لے گے نمبر کنگڑا واسطے انہیں آخیا چل جھوٹ بول دیں میرے اگلے تے بھی حیرت آتی ہے ہونی چاہیے واپسی نہیں لکھی آئی جی؟ کہ ہاں کر فلاں ولایت کا مطلب نکلتا تمہیں اور فلاں ولایت کا کوئی پتہ نہیں فرق کتنا ہے ہاں جی اندر لڑ جائے نا تھا کی مطلب شاہ ولی اللہ کے بزرگوں کے بارے دسنا ہے پچھلے کے بارے دسنا ہے پچھلے کیوے کیون مذہب سی انہوں کی کہڑی تحریر سی کہڑا مذہب سی ہوں جب پچھلے کا سابت ہو گیا اگلے کا بھی سابت ہو گیا شاہ صاحب کا بھی سابت ہو گیا پچھا رہی شاہ کہڑی ہے اس سلسلے کے اندر جدو میں بزرگوں کی گل کر ہے میں سب تو پہلا سب تو پہلا سب تو پہلا جیڑی شہر جیڑی شہر اسماعیل دہلی نے آڑ کی شرکا کیا شرکا کیا شرکا کیا یہ شرک گیا شرک گیا شرک گیا یہ بھی رات میں بلا ولی اللہ سب کو پہلا اپنی کتاب لکھ رہے ہونے نے اور میں پوچھنا وا کیا سب کو پہلا شرک کا پہلا جملہ شرک نے لکھنا سی وہی گل لکھنی تھی جڑی شر گیا جو ہے لکھی انہیں اپنے پاجی ابا جی لکھ رہے ہیں انفاس العارفین ہوں کہڑی گل دربار سے جا کے بہنا کسی دربار سے جا کے بہنا سر سوچ کے اکھان بند کر کے مراقبہ کر کے بہنا آخر ہوں فائد آنا ہوں آنا اللہ کے فکیر کی روح آئے گی فیض دے دے گی روحانیت ٹنگیا جا یہ شرک شمار کیا جا جائے گا یہ گل ہے نام ربد الزیز رفیل شیخ ابدیم نانا جی جی نانے فرمایا حضرت شام نے میرے ابا جی فرما سن میرے ابا جی فرما سن میرے ابا جی فرما سن مرا در بنتا ہے مدار شہر پیدا آ جا میرا بابا قبرے شام تبجے میں شدم بسا میں بود کے گئے بے دست دادے و اب احساس سے ہر لوگ پر معصوم شدے فرما دے میرے دل کے اندر اپنے نانا جی کے دربار قبر انور کی گلفت پیدا ہو گئی محبت پیدا ہو گئی شیخ عبد نہیں فرمان میرے دل کے اندر میرے نانا جی کی قبر شریف مزار شریف مزار شریف مزار شریف کا لفظ یہ لفظ بھی دادا جی یہ لفظ بھی بدعت ہے لفظ قبر ہونا چاہیے الفت پیدا ہو گئی محبت پیدا ہو گئی آ جانے رفتم اتنے جانا سا انہوں نے قبر والے قبر مبارک کو توجہ ہو کے بیٹھ جانا سا قبر والا توجہ ہو کے بیٹھ جانا سا قبر والا توجہ ہو کے بیٹھ جانا سا تکبیہ تو ریبان آ کے قبر متوجہ نہیں ہونا قبلے ہونا ہے وہ آ کے کبلیا ہونا ہے کیا فرما دن میں اپنے نانا جی قبر اور متوجہ ہو کے بیٹھ جانا سا کئی بار آئی ہونا میں اپنے آپ تو گم ہو جانا خدائی کی یاد رہنی مینو اپنے آپ میں چیتا نہ رہنا رب کی توحید کے اندر گم ہو جانا کہ نہ سردی محسوس ہونی نہ گرمی محسوس ہونی کرنا شرکالی تھانہ جگتے جگ رہا غیر میرے اپنا ہی چیتا نہیں گا بولتے نہیں میرے اپنا چیتا نہیں رہی محسوس ہوئی نہ گرمی محسوس ہونی جسم کو روح دے جہان ٹر جانا تے روح وچ کادی سردی تے کادی گرمی او بولنے نہیں روح دے جہان وچ کادی سردی تے کادی گرمی اوتھے میں ٹر جانا لطف لین لگ پینا توحید دا ہن سگیا ایمان نال دس ہوئے پہلی گل شاہ ولی اللہ نے اپنے ہاتھ دی لکھی کتاب دے شروع وچ پہلی گل لکھی ہے ایماندار دس یہ مطابق یا کسی مطابق یا بولتے نہیں جی۔ مطابق دربار شیخ عبد متوجہ ادھر ہو کے بہن جہاں رسول اللہ دربار سے جائے نا بھی فرد بنتا ہے رخ ادھر ہی کرے جتنا رسول کی اندر رہے ہیں سی لکھ سکتا یہ نہیں سی لکھ سکتا نمان افندی نو یہ بھی لکھ سکتا نا شاہ صاحب یہ بھی لکھتے ہیں متوجہ قبر حضور روزے ہے قبلے نہیں ہونا یہی سنت طریقہ ہے اولیاء کا صحابہ تو لے کے امام تو لے کے سارے کا طریقہ یہ لگا ہوتا ہے رخ کدھر کرنا بولو بعد بھی قبر متوجہ ہو کے بیٹھنا شرک کے میں ہوئے اوتھے توحید کے اندر بندہ کیوں ڈب جائے کلام لکھا میں تو ہیلے جر دو تو ڈک دے تو ری تو رنگ لیے سرکار کے بو چاہیل رملے سرکار کے تے سہیل رمل سیے just دا جمنا وہ تو پہلی گل لکھی ہے دربار میں جانا تو فیل لینا اگلا جمنا لکھا ہے کہ شیخ عبد الرحیم اپنا جمنا آپ دسیا شاہ صاحب نے اپنے ابا جی کا جمنا ہاتھ نہ لکھیا وہ جمنا بھی پیا دسنا جمنا بھی سنیا کے طریقے کا ہی اسی کتاب کی دوسری گل لکھی بے فرمودن کے شیخ رفیع الدین دروا کرے ایام حیات روزے احساس میں جب آخر دن دروارے سانے خود قسمت نہ بھول ہر کسیرا از اولاد ہر کسیرا از اولاد ہس بہارے امید آدم چنوبت خرطری نے اولاد شما آواز حضرت شام رسید جز بند فوائد طریقت و اولاد و شجرہ پیرائی نائت نمودم بعد مدت مدیدہ جو متولد شدن ہوشیار گشتن خدا دارا کر دلے چچا ایمان داخت کہ آج جا مارا داخت بابا آہا منتفے گشتن بعد ازاں بعد ازاں گم گشتن اگر جے لفظ بشارت مسترک دور لیکن انتفاع تفسیر تعین مراد کرد کے خدمت مخدومیہ خوی شیخ بردا کرائیام براہم ہنوش جمن کی آپ نے جمن کی کہانی شاہ اللہ آپے الاپے جمن کی کہانی آ فرما نے آ نے شیخ عبد الرحیم فرمانے نے میرے نانا جی شیخ رفیع الدین جی نالے دربار سے جاندے سن آپ فرما نے میرے نانا جی جب موت کا وقت قریب ہونے لگا ہے اپنا بال جنا جی وراثت سی کٹھی فرمائی جناب اپنی اولاد نو کٹھا فرمایا فرما کے فرما نے اے فلانے نہیں سائے فلانے نہیں سائے فلانے چھوٹی بچی آئی سی چھوٹی بچی آئی سی جب وہ دیواری آئی کچھ کاغذ سن کچھ کاغذ سن کچھ کاغذ سن وہ کاغذ پڑے ان کاغذ کے اندر کی کچھ سی لیا سمجھو ذرا طریقت کے فائدے لکھے سن طریقت وہ پیڑے طریقے طریقت دے فائدے لکھے سن نال برد وظیفے لکھے سن نال پیران کا شجرا لکھیا سی پیران کا شجرا لکھیا سی وہ کاغذ مبارک پڑے آپ نے آپ نے اپنی گھر والی نو فرمایا اے کاغذ پڑ لے اے میری ہے بچی جس نے جوان ہوئے گی اینو دینے نہیں اینو دینے نہیں گھر والی آ کر دیے دنیا ہر کسی نو بن دیتی جی ایک بچی ایک تھی بیٹھی ہے ایک بیٹھی ہے کمزور مال نہیں پہ دے یہ کاغل نو کی کرے گی بے لے آپ فرما نے گھر والی ارد کر دیے کوئی دنیا دے دے کو مال دے دے ڈاکے کا بیا ہو جانا جس نے جبان کی کر رہے ہیں آپ فرما نے بیا جانے رب جائے میں وہ سپرد کر دیتا ہے یہ جڑے کاغذ دے رہا ہوں فرمایا کاغذ جڑے دے رہا ہوں یہ سان بزرگوں کی طرف وراثت لبھی ہے پس مندر یہ آدھے پس مندر یہ پچھلے پچھلے مذہب پہ دس ہو فرمایا بزرگوں کی طرفوں لگی ہے جوان ہوے گی میں چتر جمے گا یہ ست لبنی حقدار نہیں ہونا ہے یہ حقدار نہیں ہونا ہے میں وہ واسطے ویچ کے رکھ لیا یہ دے رہا جدو جدو بی بی پاک جوان ہوئی جوان ہوئی ویاہ ہو گیا بندوبست سارا ہو گیا اس بی بی پاک کے پچھوں بولو شیخ الحکیم ابو ریلا بندے تھے لیکن ہر ستر درویشی کا فرق نہیں سی لگا مینو جمع جماگروی لگا سی فرمایا شیخ ابدل حکیم وہ ہر جمے نہیں سر وہ جمے نہیں سر امانت امانت ہمیں انہوں نے نام نہیں سی لیا یہ پتر کہڑے دیے لیکن جب میرے تک پہنچ گئی ہے پتا لگ گیا مینو دیکھ گئے اکبر بولو اے اللہ ایمان نار دن بچی ہوئے بچی شکار شادی شدہ ہے وہ پتر دیکھ لو پھر کاغذ پچھو چلتے آئے نے پچھو چلتے آئے نے اگلے دیتے نے اگا ٹوری نہ دیتے اگا ٹوری ٹوٹے اگر میں پالو ہو جاؤ پچھو سارا خان لو فیض والا ہے نسبت والا ہے اللہ والا ہے ایڈی نگاہ والا ہے ایک پاس یہ عقیدہ ایک پاس یہ عقیدہ نبی نو کنڈ پچھوں کا علم کوئی نہیں ایک پاس یہ عقیدہ نبی جتے رہے شاید ابر رحیم کا نینا ویکنڈ ابر رحیم نے آنے جمیا ہے ہی نہیں شادی نہیں ہوئی جمنا تو جتنے اور مرو دسو بس مندر کی نکلیا سنیا دا پچھو پچھلا پاسا سنیا دا ہوا کہ کسی اور دا yes, yes, yes. زوجہ پسندی آسی زبون کمان کردم کے مراد پسارے پسارے پسارا مراد پسارے پسارا فریقت مشرف شدن مشرف مشرف نہیں پڑھنا مشرف لفظ فقیروں کے اشرافات ہوتے ہیں کی مطلب اشرافات کرامت کہ کسی کے دل چ خیال آئے تو فقیر جان کے دس دے کی کرنا پیا ہاں، ہاں۔ اشراف کا مانا ہوتا ہے متلے ہونا جی فقیر کے دل چ بری کسی کے دل چ خیال آ دل کے خیال واقف ہونے اشراف کہتے ہیں اشرافات کہتے ہیں چوتھا حصہ جو ہے نا ہو سکتا ہے وہ چوتھا حصہ پورا کیتا ہوئے لگتا نہیں لیکن وہ پھر چاچی آ کہ تصا ہی سنو گے تو اگلے کس سے سمجھ آئے گی دوجے کو پورا کر لا ہے کہ تر کے ملازمت لہٰذا اگلے کس سے سمجھ آ جائے بولو سبحان اللہ میں انہوں کے دربار سے حاضر ہوں ایک بار جا کے بیٹھا ہاں۔ بیٹھا مراد ساجا پود پودی اور بختیار نو جی شریف سامنے آ گئی انہوں نے سورت مبارک سامنے آ گئی میرے فرما نے میرے فرما نے تینوں ایک رب پتر دے دے گا وہ نام ختم الدین احمد رکھنا دربار تو پتر لبن لگائے دربار تو پتر لبن لگائے دربار تو پتر لبن لگا فرمانے فرما نے پتر لبڑائی نام قطب الدین احمد رکھی فرمایا میرے دل چ خیال آیا میری تو بی بی آخری عمر کو پہنچی ہے بنے گا ہو سکتا ہے شاید فرما رہے جہاں نا پتر ہوئے گا پوترا براد ہونا پوترا پوترا کہہ رہے ہونے پتر نہیں میری بڑھی آخری عمر کو پہنچی پتر کتنا ہونا ہے آپ فورت مشرف شدن فرمایا میرے دل کے حال تو شاید قطب الدین بختیار کا کی فورت اتلے ہو گئے فرما دیا ہاں تیری کانڈ کا پتھر ہو رہی میں چپ ہو گیا بھی ٹھیک ہے فرمایا دربار کی حاضری دے کے گھر آ گیا وقت لہن لا رہا ہوں بڑھی گھر والی دیا فرمایا سبب پیدا ہو گیا ہوا کرنے کا میںلی جما بلی اللہ جمیا ہوں وہ کل بھول گئے اللہ رکھ رکھتا کچھ دنوں بعد چیتا آیا یہ ایک جدید آواز تو ہو سکتی ہے یہ شاہ ولی اللہ کے خاندان کی قدیم آواز نہیں ہے یہ جدید اور ماڈرن آواز ہے اور ہمارا مذہب ماڈرن نہیں ہے اللہ کے بدل سے ماڈرن گولی مارنی ہے ڈاڈرن جاڈرن کوئی نہیں مذہب مذہب قدیم ہے معلوم ہوا جی پشا ویکھیے پس منظر تو سنیت ہے کشمیری ہوں دیکھو قدرت کتنے اگلا جوڑ جوڑنا پسند ہے وہ دن تو دن بھی بڑے تھوڑے نے پہلو ہی والے لیکن دوسری بھی ایک مناسبت ہے وہاں پر ضرورت بھی زیادہ ہے ان شاء اللہ کل جوڑ میں چھوٹا جا سوچ جوڑ کے نہ ہی شروع شاء اللہ سوچ میرے کہنا